آج آیت نمبر طالباً چودہ سے ہے فَإِذَا لَقُ الَّذِينَ آمَنُ قَالُوا آمَنَّا فَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَعْقِينِهُ قَالُوا إِنَّمَا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نِحْنُ مُسْتَنْزِمُونَ اللَّهُ يَسْتَنْزِئُ الرِّيمَ وَيَمُدُّهُمْ فِي مُغْيَانِهُمْ يَعْمَدُونَ

جس طرح لوگ یہ صحابہ ایمان لے کر آئے تو اس طرح کا ایمان لے کر آؤ تو کہتے تھے ہم تو ان بیوقوفوں جیسا ایمان لے کر آئیں ایسا تو ہم نہیں کریں گے پھر اللہ نے ان کا رد کیا کہ نہیں بے شک تم ہی بیوقوف لیکن جانتے نہیں اب ایک اور حسرت کا ذکر ہو رہا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا اور جب وہ ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے

لفیہ لفیہ لفیہ تو صفت الضمت الاستثقالی واؤ کے ضمہ استثقال مشکل ہونے کی وجہ سے بھاری ہونے کی وجہ سے اس کو حضرت کر دیا ثم لیا اولی التقائی ساکرتین پھر یا اور واؤ دو اکٹھے ہو گئے ساکنے تو یا کو واؤ سے بدلا اور واؤ کو لمحہ دے دیا تو انتفاع ساتنین کی وجہ سے یہاں پہ لہو ہو گیا لفی سے لہو ہو گیا طرف کا فائدہ چلا یہاں پہ وحیدہ لہو الدینہ آمن معلوم آمن یہ شیاطین کی ایک بری خطرت کا ذکر ہے مسلمانوں کے پاس آتے تو کہتے تھے کہ ہم تو ایمان لے گئے دیکھو ہم کرنا پڑھ رہے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں ہر جگہ پہ تمہارے ساتھ ہیں لیکن ایسے خطرناک تھے کہ جیسے ہی مسلمانوں کی مجلس سے اٹھ کر جاتے سائڈ پہ ہوتے تو جو ان کے سردار تھے شیاطین سے مراد روس کا عیدی علامہ دوسری نے عبارت نکالی شیاطین سے مراد روس کا عیدی یہ اپنے سرداروں کے پاس پلٹ کر جاتے تو ان سے کیا کہتے ہیں نام تم کس دین ہے ہم تو دین کے اندر تمہارے ساتھ ہیں ہمیں مسلمانوں سے کیا لینا دینا وہ تو ہم بس وقت گزار رہے ہیں کہ چلو ان کے ساتھ ریاست میں رہ رہے ہیں مدینے میں رہ رہے ہیں حکمرانی چونکہ ان کی ہے چلو یہ کہ سختی نہیں ہوگی ہمارے اوپر کچھ یہ کہ میں جو حصہ مسلمانوں کو ملے گا ہمیں بھی ساتھ ملتا رہے گا ہم بھی کھاتے رہیں گے آرام سے تو باقی ہم نے کا لینا دینا ہم تو تمہارے ساتھ ہی ہے ان لمحہ ہم تو مسلمانوں سے مزاح کر رہے ہیں کہ ان کے سامنے ایمان کو ظاہر کر دیتے ہیں بس ہم تو مزاح کر رہے ہیں ان سے اور ہمارا کوئی لینا دینا نہیں اللہ تعالیٰ ان کے مزاق فرماتے ہیں ویمتهم اور ان کو بڑھا دیتے ہیں فی سبیانہم ان کی سرگردی میں یا مہود پھر وہ حیران ہو کے سرگرداں رہتے ہیں اپنی سرکشی کے اندر اللہ میسن جیو اللہ تعالیٰ ان سے مزاق کرتے ہیں کیا مطلب اس کا اللہ تو مزاق نہیں کرتے نا کسی سے تو علامہ سیوسی علیہ نے عبارت دکھائی تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ جو ان سے مذاق کرے گا مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مذاق کرنے کا ان کو بدلہ دے گا اللہ ان کو بدلہ دے گا ان کے مذاق کر دے گا جو مسلمانوں سے مذاق کرتے تھے انہیں کی طرف وہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے ان کی سرکشی میں کہ وہ مزید سرکش سے سرکش ترین بن کے چلے جائیں ان کو توبہ کی پھر توفیق بھی نصیب نہ ہو تو پھر دیکھیں اللہ کیا حشر کرتے ہیں پھر تو غیانی کی احتجاب الحد بالکفری کفر کے اندر ان کا تمام حضوص کو تجاوز کر دینا قرار کر لینے کی وجہ سے یا محول حال بلحال یہ ہے کہ وہ حیرانی میں بھٹک رہے ہیں حیرانی میں بھٹک رہے ہیں تعالیٰ نے انسان کو آزادی دی ہے اختیار بخشا ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ جو بھی مومنین کے مقابلے میں یا ایمان کے مقابلے میں آئے گا و نفاق کے ساتھ آئے گا جس کا ظاہر و اچھا نہ ہو یقینی طور پہ ہلاکت ہی اس کا مقدر ہے چاہے کچھ بھی ہو ظاہری طور پہ جتنی بھی حکومت بن کے سامنے آئے لیکن اسلام اور آب اسلام کے مخالف جب بھی کچھ آیا ہے تاریخ اس بات کی گواہ ہے بربادی اس کا مقدر ہوئی ہے بس ایک مار پڑی ہے مسلمانوں کو کہ جہاں مسلمانوں کا باہمی حسد و شروع ہوا ہے اور خواہش ترقی شروع ترقی کی خواہشات شروع ہو گئی ہیں بس وہاں سے مسلمانوں کے زوال شروع ہو گیا اگر مسلمانوں نے یہ چیزیں نہ ہوئی تو خواہشات کے پیچھے پڑنا نہ ہو اور بعد میں گوٹ نہ کوئی بھی کافی مسلمانوں پہ کرنے کا سوچ نہیں سکتا یہ منافقین ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا تھا کہ یہ یہ مناسب صحیح ہے قربان جے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے پھر بھی کھلے عام ان کا مظاہرہ نہیں کیا کہیں یہ ایمان آنے والے بن جائیں اس لیے چاہے کوئی بھی ہو ان آیات میں اس میں یہ بات کافی ہوئی کہ ہماری جو معیار ہے وہ صحابہ کرام کا ایمان ہے بس اس محض سے اس مرتبے کا ایمان صحابہ لے کر آئے تھے اگر کہ اس کا ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا لیکن ہم کوشش کریں ان کے نقشے قدم پر چلنے کی ان کی روش پر چلنے کی ہم کوشش کریں کہیں ایسا نہ ہو خدا نہ پاتا کہ ہم میں نے پہلے بھی کیا تھا کہ ہم اپنی ذات کے اندر ہی منافق بنے ہوئے ہمارے قول و فیل میں بڑا تضاد ہے ہاں ہم مسجد میں تو آتے ہیں لیکن دل سارا باہر ہی ہوتا ہے کئی دفعہ تو اللہ کے سامنے کر رہے تھے لیکن خیالات کہیں اور ہوتے ہیں پڑھ تو قرآن رہے ہوتے ہیں لیکن مطلب آنے کا کچھ پتہ نہیں ہوتا خیالات کہیں اور ہوتے ہیں اس بارے میں ہمیں کو اپنی فکر کرنی چاہیے اعتقاد تو منافق نہیں ہیں وہ تو اتنے لیکن کہنا کچھ اور کرنا الضلالۃ بالهدى فما ربحت تجارتهم یہی وہ لوگ ہیں منافقین کی بری خطرتوں کا بیان چل رہا ہے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے خریدا ہے یہ سب جلد نہ ہدایت کو گمراہی کے ذریعے بدل دیا ہمارا ان کی تجارت نے ان کو کوئی فائدہ نہ دیا یعنی یہ خرید و فروخت تھی کہ ہدایت کو چھوڑ دیا گمراہی کو حاصل کر لیا جو لیے ان نے ان کو کوئی فائدہ نہ دیا اے مارا دیش یعنی اس کے اندر انہوں نے کوئی منافع نفع نہ پایا بر خاصی بلکہ یہ مزید خسارے میں پڑ گئے گھاٹے میں پڑ گئے اس وجہ سے کیونکہ پھر ان کا ٹھکانا ہمیشہ ہمیشہ کی آگ ٹھہرایا گیا یہ کے کرنے کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کی آگ کی طرف ظاہر بات ہے جو انسان گمراہی میں پڑے گا ہدایت کو چھوڑ بیٹھے گا تو پھر آپ اس کا مقدر بن گئے تو لہذا یہ جو گمراہی کو انہوں نے خریدا ہدایت کو چھوڑ کر جو خریدا خریدی جو تجارت انہوں نے کی تجارت ان کے لیے باعث سے نقصان بنی نفع یہ ثابت نہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ان کا شکانا بن گیا اما کاروں کو تبین سیما فہانو اور جو یہ کر رہے تھے اس کے اندر یہ راہ ہدایت پر نہیں تھے یہ غلط کام کر رہے تھے تو مسلمانوں کے سامنے چہرہ بھی اور دکھاتے تھے اور وہ فار تھے کے سامنے جا کے ان کے بن جاتے تھے یہ ہدایت پر نہیں تھے ماتا لوگوں ان کی مثال یا ان یعنی کی صفت ان کے نفاق کے اندر کیا ہے ایسی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ مثال دے کے سمجھا رہے ہیں ان کا حال کیسا ہے مناسب کا مسئلہ کا مسئلہ جدید پر اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے آگ کو جلایا ظلمت اندھیرے کے اندر اندھیرا تھا ایک آدمی نے آگ جلائی فلما اضاءت ما حوله آگ نے اے انارت ما عورہ اپنے ارد گرد جتنے بھی چیزیں تھی ان سب کو اس نے روشن کر دیا ما ابو ماحول کا مانا ماحول کو ہم ماحول کیوں کہتے ہیں ہم کہتے ہیں نا ماحول کے انسانی زندگی پہ یہ اثرات ہے ماحول اچھا ہونا چاہیے ماحول یہ ہونا چاہیے ماحول برا مت کرو ماحول کا مطلب ماحول عربی کا لفظ ہے جو ارد گرد چیزیں ہیں جو ارد گرد نظر آ رہی ہیں سارے کا سارا ماحول ہے ہمارے اس لیے جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ماحول ہے اس لیے اس کو ماحول کو ماحول کہا جاتا ہے جو انسان کے اس لیے وہ سارا اس کا ماحول کہلا ہے تو فلما اضاءت ما حوله جب اس آگ نے ما حوله جو اس کے ارد گرد تھا اس کو روشن کر دیا فابصر تو اس نے وہ صاحب وسیعت بن گیا اس نے دیکھنا شروع کر دیا وقد کا آگ سے نفع اٹھانا شروع کر دیا وہ ابھی نہ ما یقاف اور جس چیز سے وہ ڈر رہا تھا اس سے معمول ہو گیا امن میں آ گیا یعنی اندھیرے سے وہ ڈر رہا تھا اب رات اب آگ روشن ہو گئی اس کو نظر بھی آنے لگ گیا اس کو فائدہ بھی ہو رہا ہے اور اس کا جو ڈر تھا وہ بھی ختم ہو گیا اس روشنی کی وجہ سے آگ جلانے کی وجہ سے پھر کیا ہوا بلو اللہ گی بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے یعنی مثال دے رہے ہیں ایسی ہے جیسے کوئی شخص جو ہے وہ آگ کو جلائے پھر آگ ان کے ارد گرد کی چیزوں کو روشن کر دے اچانک اللہ تعالیٰ اس آگ کو بجھا دے ان کو پھر کیا دیروں میں داخل کر دے کہ وہ دیکھ نہ سکے یہ حالت ہے منافقین کی ان کے سامنے روشنی تھی اللہ کے نبی کی ذات صحابہ کی ذات روشنی تھی روشنی میں ان کو نظر بھی آ رہا ہے کہ ہاں یہ چیز ہے لیکن چونکہ یہ نظر انہوں نے منافقانہ چال چلی ہے یہاں سے کچھ اور وہاں سے کچھ اور تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کی بصیرت تھی وہ چھین لی وہ ختم کر دی بس اب یہ کیا ہوگا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گمراہ تو ایسے ہی جیسے کہ انسان نے آگ جلائی آگ نے ہر چیز کو روشن کر دیا اس کو فائدہ حاصل ہونا شروع ہوا پھر اچانک اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ختم کر دیا اس آگ کو اللہ نے بجھا دیا مزید ہر ضمیر اور تھی تو یہاں پہ ہم ضمیر لے کر آئے ہیں جمع کی یہ اللہ جی کے معنی کی رعایت کرتے ہیں ہم لے کر آئے وطرا کہوں کہ ظلمات اللہ یسرون اللہ تعالیٰ اور شور جن کو اللہ تعالیٰ اندھیروں میں کہ وہ نہ دیکھ سکے ماحول حولہ اس چیز کو جو ان کے ارد گرد ہے وہ تحیرین آئیں خائفین اور راستے کے اندر وہ حیران ہوں پریشان ہوں اور گھبرا رہی ہوں بس اگر کہا بس اسی طرح ہے یہ ان منافقین کا حال کہ آمانوں کی ظہاری کلیمت ایمان کہ یہ اپنے آپ کو ایمان والا کہلواتے ہیں ایمان کا کلمے کے اظہار کرنے کے ساتھ فیضا ماتو جب یہ مر جائیں گے ذرا اہم الخوف عذاب تو پھر ان کے اوپر خوف بھی ہوگا اور ان کو عذاب بھی ملے گا جی ہاں، خوف بھی ہوگا اور عذاب بھی ملے گا جیسے کہ اندھیرے میں انسان گھبراتا بھی ہے ڈر بھی لگتا ہے نقصان ہونے کا ہمیشہ بھی ہوتا ہے اسی طرح جب یہ منافقین مر جائیں گے تو پھر خوف کی ان کو پکڑے گا قیامت کا خوف قبر کا خوف ان کے اوپر آزاد ہی نہ خوف یہ منافقین سم کے بہرے ہیں انل حق یعنی حق کو سن نہیں سکتے صلاحیت معاون ہو حق کو یہ سن نہیں سکتے قبول یعنی قبولیت کی نیت سے قبول کرنے کی نیت سے نہیں سنتے حق کو تو سنتے ہیں کیا مطلب اللہ کے نبی کے بیانات کو سن رہے ہیں باتوں کو سن رہے ہیں احادیث کو سنتے ہیں اللہ کے نبی قرآن بیان کرتے ہیں اس کو بھی سن رہے ہیں لیکن نصیحت حاصل کرنے کی غرض سے نہیں سنتے اس کو قبول کرنے کی غرض سے نہیں سنتے اس لیے کہا سو من اے عن الخیر یہ گونگے ہیں کہ خیر کے کلمات بول بھی نہیں سکتے پتا یا بولو نہ یہ خیر کے کلمات بول بھی نہیں سکتے حالانکہ ان کو پتہ ہے خیر کیا ہے نیکی کیا ہے لیکن یہ بول نہیں سکتے تو خیر کے کلمات یہ بول بھی نہیں اور امیر یہ اندھے بھی ہیں اندھے کس طرح ان طریق الہدا ہدایت کے راستے سے یہ اندھے ہیں خدا یا رونا ہوں کیوں اس کو دیکھ نہیں سکتے اب دیکھو ہدایت بھی ان کے سامنے ہے خیر بھی ان کے سامنے ہے اور حق بھی ان کے سامنے ہے سارا کچھ ان کے سامنے ہے لیکن پھر بھی سومن بکمن ان کو بہرے گونگے اندھے کا وجہ اس کی یہ ہے کہ حق بات کو یہ قبولیت کی نیت سے نہیں سنتے تھے خیر بات یہ کرتے نہیں تھے اور ہدایت کو یہ دیکھ نہیں سکتے تھے یعنی عمل کرنے کی نیت سے اس پر چلنے کا سوچتے نہیں تھے اس لیے کو بھرا لا کہا اور پھر ان کی حالت ایسے ہو گئی ایسے مناسبت میں یہ آگے چلے گئے کہ لا یرجعون عن تھی اپنی گمراہی سے واپس بھی نہیں پلٹ پائیں گے یہ کا حال بیان کر منافقین کا ایک مثال تو یہ کہ ان کی حالت ایسی ہے دوسری مثال اب کسوچی بھی محنت سما یہ ان کی مثال منافقین کی اس طرح ہے کہ آسمان کے اس ٹکڑے کی طرح اچھا بھی بسرین جیسے کہ بارش والے ہوتے ہیں وہ اصل ہو صیب من صاب یسوب یہ اصل میں صیب صیب تھا صاب یسوب سے بنا ہے تو سید کہتے ہیں کہ آسمان سے چور کی بارش ہونا بارش کا ایک چھکڑا بارش کا ایک ٹکڑا چور کی بارش کا اسے کہتے ہیں فیب یعنی بات کی فیب تو جیسے کہ اور طور ان کی مثال ان لوگوں جیسی ہے کہ جیسے آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہو پھر ہی ظلمات اور یہ آسمان سے مراد یعنی بادل سے بادلوں سے بارش ہو رہی ہو اور بادل میں یہ صحاب کا معنی بادل ہوتا ہے فی ہی ظلمات میں ہی کا مرض صحاب ہے جس کا معنی بادل ہے تو صحاب یعنی اس بادل میں خوب اندھیرا ہو ظلمات خوب اندھیرا ہو متقاضی فصل کا معنی گھنا اندھیرا ہو دیکھو او کا سوئی کے دن میں سمائی یا ان کی مثال ہے تو تیز بارش کی طرح تیز بارش سے مراد علامہ کہتے ہیں کہ اچھا مطرن یعنی ان لوگوں کی طرح جن کے پاس تیز بارش آئی آسمان سے آسمان سے مراد علامہ شیخ نے نکالا اصحاب یعنی بادل بادل سے تیز بارش برس رہی ہو ہی ظلمات اور ہی کا مرجع بھی اصحاب ہے جس کا معنی بادل ہے ان بادلوں میں اندھیرا ہو وہ سرکار کیسا اندھیرا خوب اندھیرا ٹوپ اندھیرا مرا اور گھن گرج ہو گرج یعنی ان بادلوں کی گرج بھی ہو چیخ رہے ہو بادل ملک الموکل بھی وکیل رات سے مراد وہ فرشتہ ہے کہ اس کام پر لگایا گیا ہے وکیل رات سے مراد کے ایک قول یہ ہے کسی امام کسی مفسر کا کہ یہ ایک فرشتے کی آواز ہے جو بادلوں میں گھر گھر ہوتی ہے نا گھر جو ہوتی ہے گھن گرج کے ساتھ برستے ہیں تو یہ ایک فرشتے کی آواز ہے ایک مفسر کا یہ قول ہے خبر کن اور پھر ان بادلوں میں کیا ہو سر کن ایک چمک ہو لمعان ہی لبی ہے وہ چمک کیسی ہوتی ہے وہ اس فرشتے کی کوڑے کی چمک ہوتی ہے جس کے ذریعے سے وہ بادلوں کو ہانکتا ہے کبھی ادھر لے جاتا ہے جو بارش برسانے پہ معمور ہے فرشتہ علیہ السلام تو وہ کبھی بارش بادل کو ادھر لے کے جا رہے کبھی ادھر تو کوڑے سے ہانکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ چمک اب دیکھو ان لوگوں جیسی حالت ان کی بیان کر رہے ہیں مناسب کہ لوگ ہوں ان کے اوپر تیز بارش ہو بادل ہوں جو گھنے سیاہ ہوں ان بادلوں میں پھر گرج بھی ہو پھر گرج کے ساتھ ایک چمک بھی پیدا ہو بجلی بھی کڑک رہی ہو تو پھر کیا یہ جالون افواب اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں اپنی انگلیوں کو ٹھونس لیتے ہیں اپنے کانوں میں جیسے سوا ایسی اس شدید آواز کی وجہ سے سختی کی وجہ سے حضر الموت موت کے ڈر سے ٹھیک ہے اب دیکھیے علامت سیوتی کی بات یہ جہلو ناوت یعنی وہ جو بارش جن کے اوپر اتر رہی ہے جن بندوں کے اوپر وہ کیا کرتے ہیں رکھ لیتے ہیں اپنی انگلیوں کو کی آزانی ہی انامی ہے یعنی اپنی انگلیوں کو کی آزانی اپنے کانوں میں محنت پڑ رہا ہے اس کڑک کے ڈر سے شدت راضی جو وہ ایک گرج ہے اس کی آواز میں سختی ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں اللہ یہ تاکہ وہ اس کو نہ سن سکے حضر الموت کیوں کرتے ہیں موت کی گھبراہٹ کی وجہ سے کہیں اس کی کان ہمارے کانوں میں داخل ہو آواز اور ہماری موت واقع ہو جائے کزا نے کہا اولا ایزا نظر قرآن اسی طرح ان مناسب جو بارش والے لوگ ہیں جن کے اوپر بارش بچتی ہے بارش صرف بارش نہیں بلکہ اندھیرے اندھیرا ہے بادل کے اندر سخت کالا بادل ہے پھر اس کے اندر جو ہے وہ فرشتے بھی گرجدار آواز ہے بادلوں کی آواز ہے بجلی بھی کڑک رہی ہے ایک خوفناک منظر ہوتا ہے تو لوگوں کے لامہ جو ہاتھ ہیں ان کے کانوں میں سبق پڑتے ہیں کہ بس بچاؤ بھائی کہیں کانوں کے پردے نہ پھنس جائیں کہیں موت ہی واقعہ نہ ہو جائے تو ان لوگوں کی بھی ایسی ہی حالت مناسب کی نازل القرآن جب قرآن نازل ہوا وکیل ذکر القفر المشبہ ظلمات تو اس کے اندر کفر کا ذکر ہے قرآن کے اندر جس کو ظلم دی گئی بل المشبہ اور اس کے اندر وعید کا بھی ذکر ہے جس کو تشبیح دی گئی ہے برق سے آ کہ اپنے کانوں کو روک لیتے ہیں اپنے کانوں کو انگلیوں سے سوچ لیتے ہیں ہاں جی کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ سخت جب ہو نا کڑک ہو تو اس کی وجہ سے ہم بھی اپنے کانوں میں انگلیاں دے دیتے ہیں بچے جیسے دے رہے ہوتے ہیں دیکھنے میں آتا ہے ایسے ہوتا ہے تو یہ منافقین کے پاس جب قرآن ذکر کیا جاتا ہے اور کفر بیان کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر کفر اختیار کرنے پر جو بیان کی جاتی ہے کہ تمہیں یہ سزا ملے گی کفر اختیار نہ کرو تو یہ بھی کیا کرتے ہیں یہ سب تو نہ ہوں اپنے کانوں کو بند کر لیتے ہیں اللہ تاکہ محمد وسلم کی اس بات یا قرآن کو سوچ نہ سکے امیر ایمان کی کہیں یہ ایمان کی طرف مائل نہ ہو جائے وطر کی دین اور اپنے دین کو نہ چھوڑ بیٹھے وہ موت اور یہ اپنے دین کو چھوڑ دینا اور ایمان کی طرف مائل ہو جانا گویا کہ ان کے نزدیک یہ موت ہے تو منافقین یہی سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے دین اختیار کر لیا اپنے ابا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا یہ تو ہمارے لیے قسم کی موت ہے ہم تو ایسا نہیں کر سکتے تو اللہ نے یہ مثال دے کے سمجھایا کہ منافقین کی حالت کسی طرح ہے کہ ان کے سامنے قرآن بیان کیا جاتا ہے اوپر کو بتلایا جاتا ہے اس کے اوپر سزا کو بتلایا جاتا ہے اور جب بیان کیا جا رہا ہوتا ہے اس وقت یہ اپنے کانوں کو بند کر لیتے ہیں کیوں کرتے ہیں کہ کہیں ایمان کی طرف ہمارے کان مائل نہ ہو جائیں ہمارے دل ایمان کی طرف نہ ہو جائیں اور پھر ہم اپنے و اجاد کے دین کو نہ چھوڑ بیٹھے اگر ایسا ہم نے کر دیا تو پھر تو ہم تو جیتے جی مر گئے یہ کہتے ہیں اللہ محیط بالکافرین اللہ تعالیٰ ان کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں علم و قدرت اپنے علم کے اعتبار سے اپنے قدرت کے اعتبار سے فلا یا نہ ہوں یہ اللہ سے کہیں بھاگ نہیں سکتے کہیں گم نہیں ہو سکتے جی ہاں آیت انیس آگے یہ قابل برق یقہ ہوں آیت نمبر بیس سے انشاءاللہ شاء